کی ضرورت کسی کو سونے کی ضرورت کسی کو جاگنے کی ضرورت کسی کو سردی لگ رہی ہے کپڑا اوڑھنے کی ضرورت کسی کو گرمی لگ رہی ہے ہوا کی ضرورت ضرورتیں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کی اپنی اعتبار سے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے لیکن ایک ضرورت جو عالمی اور اس طرح وہ جالے سے اندھیرا سمجھ میں آ جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ عرف کل اشیاء چیزیں اپنے مد مقابل سے کہ روشنی کیا ہے کہ اندھیرا نہ ہونے کا نام روشنی ہے اندھیرا کیا ہے کہ روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے توحید خالص کیا ہے کہ کہیں سے کہیں کسی طرح کا سب برابر شرک نہ ہونا لا شرک بھی تھا شرک نہ ہونے کا نام توحید علم جہالت نہ ہونے کا نام ہے علم نہ ہونے کا نام جہالت کا نام گرمی گرمی نہ ہونے کا نام سردی تندرستی نہ ہونے کا نام بیماری بیماری نہ ہونے کا نام تندرستی موت نہ ہونے کا نام زندگی زندگی نہ ہونے کا نام موت یہ چیزیں اپنے مد کے مقابل سے پہچانی جاتی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہدایت کسی کہتے ہیں تو گمراہی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی اور پھر اس کی ساری آگے کی تفصیل کہاں سے ملتی ہے کس طریقے سے ملتی ہے اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی اور جب ہدایت نہیں ہوگی اس کا نام گمراہی ہے پھر اس گمراہی کے اثرات شخصی زندگی پر گھریلو زندگی پر کاروباری زندگی پر زمینوں کے نظام پر آسمانی نظاموں پر موت سے پہلے کی زندگی بعد کی زندگی پر اس کے اثرات کہاں کہاں کیا کیا قائم ہوں گے وہ سب سمجھ میں آ سکتے اور آ جائیں گے اس لیے پہلے اور پر یہ سمجھنا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے بات سمجھا دی کہ ہدایت تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے انما مسلی و مسل اللہ کم اصل بھائی سے مل آپ کے ساتھ جو کچھ علم اللہ آیا پورا قرآن ہے اور جو ہدایت آپ لے کر آئے اس کو آپ نے تصویر دی ہے بارش کے پانی سے کہ پانی کیا چیز ہے پانی وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا میں کوئی آدمی مستقنا نہیں ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے ایسی ہے کہ جتنی چاہے قسم کے پھلوں کا رس پی لیں ٹھنڈی بوتلیں استعمال کر لیں لیکن جو پیاس پانی سے بجھتی ہے وہ نہ شربت سے بجھتی ہے نہ بوتلوں سے نہ آئس کریم سے نہ فالودے سے اسی لیے لوگ آئس مانگتے ہیں پانی کو کہ پیاس بجھنے صرف اور صرف پانی کی حیثیت اس کی ایسی ہے میں انسانی میں کہ کتنا ہی تندرست و توانا آدمی ہو لوز موشن جس کو کہتے ہیں دست آ جائیں اور ایک ساتھ کسی کا پیٹ چل پڑے تو یہ عبادات سے اخلاق سے معاملات سے کہ جس زندگی کے زندگی کے جس شعبے سے بھی نور والی شریعت اور حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نکل جائیں گے وہ شعبہ ازمو بے جان ہو جائے گا تو اب میں نے کیا کہ خود حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکہ کے ذریعے پوری بشریت کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے یہ بات سمجھا دی اب یہ ہدایت ہے کیا علماء الہدایت و نور یقین کو قلب مریض منشا يميز به العبد بين الحق والباطل بين الخبيث والطيب وبين الحسنة والسيئة ہدایت کی بس صحیح ہے شان جب چاہتے ہیں جس بنے دل میں ڈال دیتے ہیں جس ہدایت کی روشنی میں جس ہدایت کے نور سے آدمی کو حق اور باطل سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حق کیا ہے نیکی کیا ہے بلی کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کس کی تمیز ہوتی ہے اسی لیے قرآن نے جو ایک جگہ کہا ہے لا تعمل تامل ولیکن تعمل قلوب قلو سدور اندھا پر اندھا پر نہیں ہے اصل اچھا، دل جب اندھے ہو جاتے ہیں کہ دل جب جو سینوں میں ہے وہ جب اندھے ہو جاتے ہیں تو انسانوں کو اچھے برے کی تمیز دکھنی ایسی بند ہو جاتی ہے جیسے اندھے آدمی کو راستہ نہیں دکھتا میں نے کھاتا ہے اسی لیے جب تاجروں کے کاشتاروں کے حکمران کے خواص کے مردوں کے عورتوں کے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں ایک بندے کا اپنے محبود برحق کے ساتھ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے ایک امت کو اپنے نبی کی دقت نہیں چاہیے اولاد کے ذریعے ماں باپ کا کیا حق ہے ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پرورش کس طرح کریں پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے غریب کا امیر پر امیر کا غریب پر چھوٹے کا بڑے پر بڑے کا چھوٹے میاں کا بیوی پر بیوی کا میاں پر بھائی کا بھائی اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت متحرہ اور آپ کی جو شریعت ہے اس کا خلا رام نے دو لفظوں میں بتایا ہے اللہ جزائے رقم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر ایک کا تعلق مسجد سے مسجد والے احمد سے جو کچھ مسجد سے ملتا تھا اسے گھروں میں لے کر جاتے بازاروں میں حضرت عمر رضی اللہ ہوتا کے زمانے میں تو باقاعدہ قانون تھا کہ اگر مدینے کی کسی گلی کسی بازار سے گزرتے ہوئے کوئی نیا آدمی ملتا کہ جس نے کوئی کاروبار شروع کیا تو صرف بھائی تم نے یہ جو کام شروع کیا ہے اس کے مطابق حلال حرام جائز ناجائز یہ تم نے سیکھ لیا اگر وہ جواب نفی میں دیتا تو یوں فرماتے تھے کہ لا لائے حضر شفی می رسول اللہ علیہ وسلم وہ جاہد مانگی آدمی کے لیے نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں رہنا جائز نہیں ہے اس کے لیے جو اپنی شریعت سے واقف نہ ہو جو اپنی شریعت نہ سیکھا ہو جاؤ مسجد میں اپنی اس کاروبار سے متعلق جو حلال ہو اور آ کے اس کی تنقید کرو اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سوق المسلمین کا مسلم مسلیگ مسلمانوں کے بازار ایسے جیسے نماز کی نماز کہ جس طرح نمازی نیت باندھ کے ہی سلام پھیرنے تک تقسیم اولا سے سلام تک سر سے پیر تک پابند ہوتا ہے قیام میں کیا کرنا رکو میں کیا پڑھنا سجے میں کیا پڑھنا سلام کیسے پھیرنا قیام میں کہاں دیکھنا رکو میں کہاں دیکھنا سجے میں کہاں دیکھنا کہ سر سے لے کر پیر تک کے سارے آگامدیا پابند کہ یہ سودا دیتے ہوئے سودا لیتے ہوئے بازار سے گزرتے ہوئے سڑک پر چلتے ہوئے کسی سے ملتے ہوئے یہاں تک کہ کسی بیمار اور کسی معذور کے پاس سے گزرتے ہوئے ہر جگہ کی شریعت بتائی احکامات بتائے اس لیے میں پوری شریعت کا خلاصہ حقوق اور حدود حقوق اور حدود اس کا کیا حق اس سب میں پہلا حق جو بتلایا اپنے خالق و مالک کا ہر فرد بسر پر بحثیت انسان ہونے کی سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کے مالک کا اس کے خالق کا اس لیے قرآن نے ایسے انسانوں کو انسان کہنا پسند نہیں کیا ہے ہم کو جانتے ہیں لوہے کو لکڑی کو تانبے کو پیتل کو پیٹرول کو پلاٹینم کو سونے کو لکڑوں کو نہ جانے کس کو کس کو سب کو جانتے نہیں جانتے تو اپنے خالق کو مالکی کو بھی جانتے قرآن کہتا ہے ادائے کل انہام ادائے کل انہام بلہم اول سبیلا یہ تو چوپائے ہیں ان سے بھی گئے گزرے کہ جانور بھی اپنے باہر مالک کو اس کے کھوٹے کو اس کے ٹوٹے جھونپڑے کو پہچانتا ہے دو پلانگ چار پلانگ میل دو میل کے پاس سے جانور کو اگر اس کا مالک اکیلا چھوڑ دے راستے میں باغات ہیں کوٹیاں ہیں آٹا کچھ ہے سیدھا آ کر اپنے مالک کے ٹوٹے جھونپڑے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اس گھر کا بچہ اس جانور کی دوم سے لٹک جائے اس کی پش پر سوار ہو جائے اس کے سین سے کھیلنے لگے اور کوئی پڑایا اس کے قریب سے گزرے پڑا کے لیے مارنے کو رستے توڑاتا ہے اور یہ پش پر سوار ہے اس کہ اتنی تمیز تو جانور کو بھی ہے اپنے پرائے کی کہ تو کیسا انسان ہے ایک طرف تو شگن مخلوقات کہا جاتا ہے تیری تخلیق و پیدائش پر کتنی تصویر گائی رہنے والے نے وسیع وسیعت وطور حلف نسان ابھی کر سکتی کہیں کہاں وقت کام نہ بنی عالم خلافت کا جوڑا کچھ کو پہنایا ہے پر اس تصویر تحریر اور تقریر کہنے والے اور کرنے والے کہ جن کو جب سے سچے میں جو جب سے رکو میں جو جب سے تصویر میں اس سب کے بعد کہ خلافت کا جوڑا انسان کو کہنا ہے کہ کیسا انسان حیثیت کتنی اونچی اس لوہے کے ٹکڑے میں کیا ہے راستے کے بڑے بڑے میں کیا ہے اس کی ریسرچنگ اس کی لیب اور تحقیقات وفی اور بلاد سرور کیا کہنے قرآن سے خدا اب ہمیں قرآن سے گہری مناسبت نصیب فرما دے اسی کے بارے میں کہا گیا ہے خدل تمام بشریت کے لیے مکمل رہبری زندگی کے ہر موڑ پر یہاں تک لکھا ہے علماء کرا کہ جس زمانے میں نسخہ قرار پاتا ہے رحم مادر میں وقت سے لے کر ایک انسان کی خدا کے سامنے کی پیشی تک انسانی زندگی میں جتنا نشے و جتنی اونچ نیچ زندگی کے جتنے شعبے جتنے حالات ہر موقع کی مکمل رہبری اور عجیب بات ہے حضرت مانا محمد یوسف صاحب نبر اللہ عمر قدر فضا ہوں کوئی آرہے بھر کے تھے ہائے جب امت کے کہ ہر فرد کا سو فیصد کا رخ قرآن کی طرف تھا تو غریب سے غریب اور امیر سے امیر ہر مرد ہر عورت ہر جوان ہر بوڑھے ہر مبین ہر مسافر ہر تندرست ہر دماغ ہر ایک کو اب ہر زندگی کے ہر قدم کا حل قرآن کی تعلیم میں نظر آتا تھا اور زندگی اس کی روشنی چل رہی تھی لیکن جب سے قرآن جب سے امت نے اپنی اور اس کی تعلیمات کی طرف کر لی ہے تو اب اسے اپنی بھی اپنے مسئلے کا حل ہوتا نظر نہیں آتا اسی لیے یاد رکھنا اس پوری تگود یہ جتنی چلت پھر یہ جتنے دعوت کے اعمال یہ پانچ کام یہ مشیدوار جماعت یہ چلے یہ چار مہینے سواری اندر باہر مردوں کی عورتوں کی ساری چلت پھرت سے فرما کے دیکھ اصل مقصود ہر فرد امت کے دل کا رخ سو فیصد مخلوق سے آ جائے کہ اللہ ہرتا غیر جہاں جس شکل میں ہے شکلیں الگ الگ ہوں گی کر ایک شکل ہے جبلیل وہ بھی ایک شکل ہے پانی کی بوند وہ بھی ایک شکل ہے اور کھاٹے مار کا سمندر یہ وہ بھی ایک شکل ہے ایک کوڑی وہ بھی شکل ہے اور کروڑوں اربوں خربوں پدموں سنکھوں یہ وہ بھی شکل ہے ایک معمول ملازمت معمولی ہوتا اور بڑے سے بڑا من اس تمام شکلیں ہیں اللہ کا ہر ویل جہاں جس شکل میں ہو اس شکل سے کچھ نہ ہونے کا یقین ایک اکیلی اللہ کی ذات کے بغیر تمام شکلوں کے سب کچھ کے ہونے کا یقین یہ صحیح بنیاد ہے اور اس لیے کہ میرے بزرگوں ہر آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے دماغ کے پیچھے نہیں جو چیز دل بھیتر اتری ہوئی ہوتی ہے پھر آدمی جان مال صلاحیت راتیں دن ہفتے مہینے سال زندگی سب اس کے حوالے کر دیتا ہے اسی لیے سب سے پہلی جو آیت المدثر قم فانذر دل وقت کبلے اور کر لیٹنے والے نبی کھڑے ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انجان کار سے آگاہ اور باخبر کر دیجیے لوگوں تم جس طرح کے ہو تم دن میں جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہاری زبانوں کے بول یہ تمہارا یہ تمہاری گھریلو زندگی یہ تمہاری کمائیوں کی شکلیں یہ تمہارے اپنے خرچ کی جگہ جہاں تم بے کہاں کا مال خرچ کر رہے ہو انجام جو راستہ اس راستے میں بڑے خطرے ہیں آگے دیش آنے والے خطروں سے باخبر کر دینا اس کا نام انسان ہے ان خطرات سے باخبر ڈرتے ہوئے صحیح راستہ خطرات سے حفاظت کا راستہ اس کا نام انزال ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے ایمان کی آواز توحید دو الناس خارش الہ الا اللہ دھو یہ دلوں میں بٹھا رکھے ہیں جن سے تم نے دلوں کا تعلق قائم کر رکھا ہے جس پر تمہارا یقین و اعتماد ہو گیا ہے یہ تمہارے لیے خون کے چاہ اڑانے والے ہیں اب ہنسنے والا بھی ہوگا کامیابی چاہتے ہو اچھے ہو فلاح بہبود چاہتے ہو سر بلندی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کا بننا چاہتے ہو لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ ہو جاؤ گی عزت کی بلندیوں تک اسی لیے کہا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو ایمان اپنے ساتھ ساری خوبیاں لے کر آتا ہے بلکہ قرآن نے جتنی صفات کا مطالبہ کیا ہے کہ جن صفات کو ہم اعلیٰ شان ہوں اپنے بندوں اور نہ چاہتے ہیں میرا بندہ صابر ہو شاکر ہو قانع ہو بے رغبت ہو آخرت کے لیے تیاری کرنے والا اس کے لیے پونجی بنانے والا ہو ہر ایک پر ترس کھانے والا ہو میرا بندہ متقی ہو یہ جتنی ہے کہ یہ سب میراث ہے ایمان کی ایمان آتا ہے ایمان آتا ہے توقل آتا ہے ایمان آتا ہے دنیا سے بے رغبتی آتی ہے ایمان آتا ہے خدا کی ملاقات کا شوق آتا ہے ایمان آتا ہے خدا رسول سے سچ کی محبت آتی ہے کم ہے تو شد سنت کی پابندی آتی ہے ایمان آتا ہے علم ہوتا ہے ایمان آتا ہے علم پر عمل کی توفیق کا دروازہ کھلتا ہے ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے ایمن ایمان آتا ہے چین آتا ہے سکون آتا ہے آتی ہے ولو ان اہل گرو آمنوا واتقوا ولو ان اہل انا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض یہ آبادیوں میں رہنے والے گاؤں میں رہنے والے بستیوں والے اگر یہ دو کام کر لیں ایمان اور خوف خدا اپنے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حجیرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تقوا کیا ہے ابو حجیرا تقوا کیا ہے کابل آپ کو کہیں جنگل سے واسطہ پڑا ہے ایسا جنگل کہ جس میں رتنگ ہو اور دو طرفہ نوکیلے کانٹے ہوں جنگل ہے بیابان ہے ہوائیں جیسے تند چل رہی ہے راستہ بہت تنگ ہے تو آپ گزرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سارے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کسی کانٹے میں نہ پھنس جائے حضرت ابو حضرت فرمایا کہ امیر المومنین یہی تقوا ہے خواہشات کے نوکیلے کاٹے باتیں زندگی کے ہر شعبے میں راستہ بہت ہر زندگی اس میں سے اپنے ایمان کو عقیدے کو اخلاق کو معاشرے کو رہن سہن کو اپنی عبادات کو اپنے اندرون کو اپنے بیرون کو سمیٹتے ہوئے بٹاتے ہوئے باہر پہنچ جانا اس کا نام تقوا ہے اس پر وعدہ کیا ہے ولو خورا آمن ایمان بنا لیں تقوا پیدا کر لیں ہم آسمانوں سے آسمان اور زمینوں آگے کھول دیں ایمان ایک موقع پر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اسلح ما بینہ و بین اللہ جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا اللہ خود اس کے سارے جان کے معاملات کو ٹھیک کر دے لیکن وہ اللہ پاک کون ایمان ہے ہے ایمان موجود جو ہمارے آپ کے پاس ہے اور ایمان مطلوب جس کا مطالبہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذاتوں کے پاس کہ وہ کہیں سے کہیں کسی شکل کا پابند نہیں ہے ہر شکل اس کی محتاج تو کہیں سے کہیں کسی شکل اس لیے یوں کہتے ہیں کہ یوں جو کہتے ہیں ہاں اللہ ہی کہتے ہیں لیکن مگر چونکہ اگر سے ذرا سا دراصل اتنی پٹ پڑتی ہے اس توحید پر اس ایمان پر کہ ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے ہاں اللہ ہی کرتا ہے لیکن مگر کچھ نہیں اسی نے کیا وہی کر رہا ہے وہی کرے گا اور اپنی قدرت کامیاب یہ ایمان جب اپنی حقیقت میں اتر جاتا ہے اسی لیے قرآن نے منافقین کا بھانڈا پھوڑا ہے تو اللہ سے لو امنا بلّا بلّہ آخری ہونا ہوں بھی مکمنی ایک گروہ ہے طبقہ ہے ایک بڑی تعداد ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں ہم تو آخرت کو مانتے ہیں قرآن کہتا جھوٹ بول رہے ہیں بابا ہم بالکل ایمان ہے نہیں ہاجر اللہ والذین آمنوا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایمان والوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں ایمان ہاں پن وہ القلب حل العمل ایمان تو وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ انی اصل کا ایمان یواشر پل بھی ایمان جو میرے دل کے رگو ربوش میں رچ بس جائے کپڑا رنگا جاتا ہے اس کے تار تار میں وہ رنگ آ جاتا ہے جب اس وقت کا پہچاننا مشکل کے سفید کھایا کالا تھا کیسا ہو تار تار میں جس طرح رنگ یہ کے ویشے میں ایمان اسی لیے دو چیزیں دی گئی ہے ایمان کی محنت اور ایک ایمان کے لیے دعائیں اسی لیے حجیب کی کتابوں میں مستقل دعاؤں کے بعد ہیں ہر موقع کی دعا بتائی تم کچھ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس سے کہنا سیکھو اے اللہ اے اللہ اور ایسے کہو جیسے بھیک مانگنے والے دے دو دے دو دے دو کیا سیکھو ارے جایا بھائی جا اللہ سے اس طرح مانگنا اللہ اور اس طرح اے اللہ اے ہر قدم پر گھر میں کرا تاکہ ایمان جب آتا ہے تو اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ آتا ہے اسی لیے کہ ایمان ما وکر کے فرق وہ سب بہل عمل گھنٹے کی ساری نقل حرکت گھر کے بالوں سے پیرک تمام آزاد کی نقل حرکت پھر زندگی کے جس شعبے میں ہے اگر یہ کسی اونچے عہدے پر ہے تو کے جسم کے ساتھ اگر یہ روز کی مزدوری کرتا ہے تو تنہائی میں اپنے بھی بچوں کے پاس ہے تو اسی مسجد میں نماز میں ہے تو اسی جسم کے ساتھ بے اللہ کا طواف کر رہا ہے تو اس جسم کے ساتھ کہ ہر جگہ کا جسم نہیں بدلے گا اسی جسم کے ساتھ یہ آنکھیں یہ کام یہ ہاتھ یہ پیر چوبیس گھنٹے کی کے ہر شعبے کی تمام نقل و حرکت تصدیق کر رہی ہو کہ یہ ایمان والا ہے یہ کروڑوں کی مالیت میں ہے یہ حکومت کے اونچے سے اونچے عہدے پر ہے یہ یہاں ہوا بھوکا ہے یہ خندق کے موقع پر کہا ہے بھوک میں سردی نے وما آزاد ہوں اللہ ایمان بھوک نے ایمان میں ترقی کرا دی پیاس نے ایمان میں ترقی کرا دی ہائی واویلا نہیں کرایا ہائی مر گئے ہائی بھوکے ہائی پیاسے ہم آزاد ہوں اللہ ایمان حالات کی سنگینی انتہائی سخت دھوپ کے اعتبار سے کپڑے کی کمی کے اعتبار سے سردی کی سختی کے اعتبار سے دشمن کی دوری سے الگار کے اعتبار سے پر ہم آزاد ہوں گی اللہ ہمارا اللہ ہمارا ہمارے اسی لیے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اس محنت کو لے کر چلنے والے اس دعوت کو لے کر چلنے والوں کی تربیت کا سامان لینا شروع کیا تھا کیا دعوت لے کر چل رہے ہیں دعوی لے کر جا رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے ہجرت کرتے بار میں حالات کی سنگینی کے تیرہ سال تک کتنا جو کچھ کے والے کر سکتے سب کچھ یہاں تک کہ ہجرت ہر ایک بات بیچ میں یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکے والوں کی تکلیفوں سے گھبرا کر نہیں تھی بلکہ ایک ذمہ داری تھی جھلنا تھا ایک قرآن نے کہا ہے بَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ پیارے نبی آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے یہ یاد دہانی ہے سب پوچھے جاؤ گے پوچھا جائے گا اس ذمہ داری کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ اس کے لیے بھیجا گیا تھا کیا کیا اس لیے اور مانے کی یہاں تک لکھا ہے کہ کس امت سے بھی قیامت میں پوچھا جائے گا تمہارے نبی تمہیں ذمہ داری دے کر آپ نے فرمایا تھا سر کو جا رہا ہوں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں میں منت بن کے نہیں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے رحم و کرم پر جیو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں یہ پرانی زندگی خود تمہیں جینا ہے عقیدہ وہ جو قرآن نے بتایا عدالت وہ جو قرآن نے بتائی ہے رہن سہن اور مراد کی صفائی افراد کی بلندی بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے معبود برحق کے ساتھ کا تعلق اب بحیثیت اولاد کا باپ باپ کا اولاد شوہر بیوی کا بیوی شوہر کی جتنے ناطے ہیں جتنے تعلقات ہیں بحثیت انسان کے انسان کے ساتھ کے تعلقات ان سب میں تمہیں اس کی روشنی میں چلنا ہے جو قرآن میں تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور یہ ذاتی زندگی پرانی رنگ میں رنگی ہوئی بولو سنو تو قرآن سوچو تو قرآن یہ زندگی کے پرانی رنگ میں رنگتے ہوئے پرانی زندگی جیتے ہوئے یہ تمہاری اپنی ذاتی ملک نہیں ہے یہ تمہاری راتے نہیں ہے میرا مکان میری زمین میرا کارخانہ میرا عہدہ میری کشتی قرآن پوری بشریت کے لیے ہے خدمان تمہیں اپنی ذاتی زندگی پرانی بناتے ہوئے اس کے پیغام کو دنیا کی چار سمتوں میں ہر وغیرہ تک کا پیغام پہنچے اس کے تم ذمہ دار ہو وہ سروت اس پہلے جاؤ سب سے پہلے دعوت ایمان کی اب ایمان کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں ذمہ داری بھی ہے یا یہ نبی گنگا کنگا کشا ہی کا جی رہا ہی و جب آپ کو اپنی ذات سے دعوت دینی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے اپنی موجودگی میں ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے آپ کے غم کو اپنا غم آپ کی فکروں کو اپنی فکریں آپ کی محنت آپ کے رونے کو اپنا رونا آپ کے مسکرانے کو اپنا مسکرانا آپ کی نمازوں کو اپنی نمازیں آپ کے مجاہدوں کو اپنے مجاہدے بنانے والا ہو اور بنایا ہوا ہو ایسا ایک مجموعہ تیار اسی لیے بیچ میں بات کروں میں مجمے کو اس پر آنا ہے خرچہ اس کرنا ہے یہ کوئی رقم نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے اب تو اس میں ہونے لگا یہ تین دن کے لیے آ گئے کچھ باتیں ہو گئی کچھ مذاکرے ہو گئے کچھ چنا اور جلدی نہیں اس طرح نہیں اس کا ایک ایک فرد اس ذہن کے ساتھ جب اس مجلس میں بیٹھ رہا ہو جب اجتماع ختم کر کے واپس جا رہا ہو کہ اندر میں اس بات کو لے کر جا رہا ہو تو اپنا غم بنانا ہے آپ کی سوچ کو اپنی سوچ بنانی علماء نے لکھا آپ کی سوچ کیا تھی آپ کیا سوچتے تھے علمان لکھا ہے انقاذ البشریت جمعہ انقاذ البشری من النار وادخالها في الجنة ہر شر قیامت تک آنے والا ہر آدم کا بدکار ہوا کی بیٹی جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں یہ سوچ آدمی اور اس کا ایسا مجموعہ تھا کہ جن کی صفات میں آتا ہے یہ کمل منو نہ یہ مخلوق تیرا کنبا ہے اگر یہ بغیر تجھے پہچانے بغیر تجھ پر ایمان لائے بغیر اپنی آخرت کا سامان بنائے بغیر تیرے نبی کا دامن تھامے مر گئے تو جہنم میں جائیں گے اے اللہ اے اللہ سلیم جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا دل ملاتا اور دل ملاتا ہے اس طرح دل ملاتے تھے صاحب پورا مجمع ایسا تیار کیا اس لیے ہمارے پورے مجمع کے ہر فرق کو دلا دے دیا سات مہینے لگا دیے سال لگا دیا ٹھیک ہے دل نہیں بدلتا جب تک اس محنت کو اپنی محنت نہیں بناتے جب تک وہ رولا نہیں آتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رویا سکتے تھے اس وقت ابھی دعوت اندر نہیں ہوئی اسی لیے وہاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما جس محنت میں چلنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جو سمے چلتے ہیں گشتے کرتے ہیں تعلیمیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں چلے لگاتے ہیں پانچ عمل کرتے ہیں وہ قسم ہوتی ہے جن کے اندر فرماتے فرماتے یہ دعوت کیا ہے دا کا نام نہیں ہے اسی لیے تیرہ سالہ مت کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں داری اللہ ہیں سب سے بڑی ذمہ داری جو ذمہ داریاں پہلے نبیوں کو الگ محدود شکل میں دی گئی تھی وہ ساری کے ساتھ مزید بڑا ختم نوبت کی ذمہ داری اس کے باوجود مکے کی تیرہ سالہ زندگی میں آپ کی ایک تقریر اور آپ کا ایک خطبہ ثابت ہوئی تقریر کی مکے نے کی دعوت جو کا نام نہیں ہے دعوت مذاکروں کی کثرت کا نام نہیں ہے اس لیے ماں محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی باتیں بہت عمل چھوڑا کسی پر جس کے آداب بیان کریں گے سوا گھنٹے تک میں دس منٹ ارے ارے ارے دس تو رہ گیا بھائی تم کر لے گا ادھر چلے جاؤ جا کے آ جاؤ دس منٹ میں کب دس منٹ تعلیم آداب بڑا بارش موضوع ہو اگر تعلیم شروع ہوئی تو پڑھنے کے تعلیم کتنی دیر ہوگی ابھی تو شروع ہوئی ہے صاحب فرماتے تھے مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی اصل تو عمل ہے اصل تو عمل ہے اسی لیے کہتے دعوت تقریروں میں دعوت مذاکروں کی کثرت کا نام نہیں ہے دعوت بے قراری بے کلی دل ملا ہے دل ملا ہے آدمی تھوڑا سا انداز لگا لے اپنے بارے میں گھر کے کسی فرد کی کوئی تکلیف اپنی رات کی اپنی کوئی تکلیف آدمی کیسا بے چین ہو جاتا ہے کہ کھانا رک جاتا ہے کھانا اچھا نہیں لگتا کوئی بات کرتا ہے تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تو کیا بات ہے بس ایک پریشانی ہے ایک مسئلہ ہے اللہ کی مخلوق اللہ ہر ایک کے دل میں ہدایت کا نور آ جائے ہر چھوٹے بڑے کو دل کے نور اور اس کی روشنی میں حق و باتیں کی تمیز ہونے لگے ظلم کیا ہے اور کیا ہے اس کا کیا حق بنتا ہے ان حقوق کیوں ہے ان حقوق کے ادائیگی کس طرح ہے اس پر اللہ کیا لیں گے ان وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہر چھوٹا بڑا ہر آمی و خاص ہر مرد و عورت فرق چل رہا ہو اس کے لیے بے چین ہو جانا ایز تاجر ایشکار ایز وائی عہدے دار یہ مزدور اور روز کی کمائی کرنے والے یہ کارخانے دار یہ گھروں پردارشی ہر ایک میں وہ ہدایت کا نور کہ جس کی روشنی میں ہر ایک کو اچھے برے کی تمیز ہونے لگے اس کے لیے عالمی سطح ہے میں میری بیوی میرے بچے میں میری بیوی میرے بچے مجھے تو شادی کی بات بہت پسند آئی ہم ہاں، ایک جگہ ان کو کہیں جانا تھا ہوائی اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے بہت پرانا ہر سال چار مہینے لگاتا ہے اور اس وقت پیدل جماعت میں تھا بیٹھا ہوا وہ سب بات پوچھنی ہے ابھی ہم نے یہ فکر کیوں نہیں آتا امت کا فکر بشریام انسانوں کی ہدایت کا فکر کہنے لگا کہ دعا بھی مانگتے ہیں دعا آتا ہے جی بہت لگتا ہے لیکن ساری دعا میں میری بیوی میرا بچہ میرا کاروبار صلی اللہ کیوں ہماری دعا کا دائرہ آگے نہیں نکلتا کیوں آگے نہیں بڑھتا کہ دعوت اپنی حقیقت کے ساتھ دعوت دعوی ہے دعوت تو کہ آپ کی مچھلی کی طرح تڑپنا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو کہ کیسی طرف اسی لیے ہم تو جان کے لیے ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی ہوا بھی نہیں لگی ہے ہم تو اللہ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ اس دعوت کو ہمارے لیے اور ہمیں دعوت کے لیے قبول فرما لے اس کا صحیح ذہن نصیب فرما اس کے لیے بے چینوں سے قرار بنا دے ابھی ہمیں ہوا نہیں ابھی تو ہم سستا مال میں چل رہے ہیں کتنی جماعتیں دینی ہے یہ ذمہ داری ڈالی ہے ہاں بھائی چڑھ کے سال کی اتنی لے جائیں گے سات مہینے کتنی لے جائیں گے پیدل اتنی لے جائیں گے اندر کتنی کر لیے اندر کیا بنا ہے بے چینی ایک مرتبہ وہاں ہم لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت مانا ابو الحد اللہ علیہ کی خدمت میں کسی ساتھی نے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا حضرت آپ نے ان کو دیکھا ہے کہاں بھی دیکھا ساتھ میں لے رہے پھر یوں فرمایا کہ ان کی جو بے چینی تھی اتنا زبردست مقرر و خطیب ہو اور کوئی کیسا ہو اور کتنی ہی شان رکھتا ہو اپنی مضمون نگاری کی امت کے لیے دین کے لیے دین کے لکھنے کا غم یہ سو فیصد امت رسول اللہ اللہ علیہ وسلم والی محنت پر کیسے آ جائیں ہر ایک کماد ہر ایک کی صلاحیت اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اے ایک ادا آپ کی ہر سنت آپ کی شریعت متحرہ پہننا گھر در در پہنچے اس کے لیے جو بے چیری اور بے قراری تھی نہ کوئی نہ کوئی تقریر سے اور اس کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا اس کا تعلق صرف دیکھنے سے تھا کہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے کہ اللہ کیا برسادی سے اسی لیے میرے دوستوں سب سے پہلے ہمیں سمجھ جو ہے یہ تقریروں کا نام نہیں ہے خدا ہمارے لیے پیدا کر ایک حدیث میں آتا ہے الفل کو آیا اللہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کما ہے الفا ہم للناس اس پورے اللہ کا پیار سب سے زیادہ اس بندے پر جو جتنا اپنے اللہ کے کنبے کو نفا پہنچانے والا اسی لیے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پیارے نبی ہوتے ہیں اور پھر سارے نبیوں میں سب سے زیادہ پیارے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورے عالم کے لیے اور اسی لیے یہ امتحے کیا آج بھی اپنی حیثیت ہی نہیں سمجھتا اپنی حیثیت ہی نہیں پہچانتا بے کہ حیثیت کو پہچانو ہو کون ہم کون ہم کہاں ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ہم صرف جوتے بیچنے والے نہیں ہیں ہم زمینوں کے ٹکڑوں پر مرنے والے نہیں ہیں ہم کتنے فکرے اکٹھے کرنے والے نہیں ہیں یہ کیا تعلق ہوا کرے والے کھلا والے کھلا والے کھلا والے اس امت کا تھا جیسے صحابہ کی زندگی میں ان کی سیرت میں ملتا ہے سب کا ایک مشترکہ نعرہ جیسے پارٹیوں کے نعرے ہوتے ہیں نا یہ کھلا پارٹی کے ہیں ان کا یہ نعرہ کھلا پارٹی کے ہیں ان کا یہ نعرہ تمام مہاجرین انسان عوام و خواص مرد و عورت مؤمن مہاجر مجاہد میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں سب سے پہلے میں مومن ہوں اس ایمان کی راہ میں جس چیز کے چھوڑنے کو کہا ہے یہ ایمان حقیقت کے ساتھ آ جائے پان کا پیغام ہر گھر پہنچ جائے اس کے لیے اپنی جان و مال کھپانے والا ہے یہ ہر ایک کا نارا اس لیے مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ تین دن کا اجتماع ہو گیا کچھ تقریریں ہو گئی باتیں ہو گئی دعا ہو گئی ایک فکر لے کر ایک جہل لے کر ایک بے چینی اور بے فرانی لے کر جماعتوں میں چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کہ ہر فرد کا ایک ہی فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کر کے تشریف لائے لیکن محنت ایسی ہوئی تھی کہ مدینے کا ہر محلہ اس محلے کا ہر گھر ہر گھر کا ہر بوڑھا بھی ہے جوان بھی ہے مرد بھی ہے عورت بھی ہے بچہ بھی ہے یہ سب کا ایک ہی فکر تھا جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند جو اللہ رسول کو ناپسند ہم کو ناپسند اب اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بنیاد اگر باپ آ آتا ہے پیڑ آ آتی ہے ادر قبیلہ آ آتا ہے اپنی ذاتی خواہشات آنے آتی ہیں ہم ہر ایک خیر بات کہیں گے جانے وہاں لگے گی مال وہاں لگے گا اس کے دادے اور صلاحیتیں وہاں استعمال ہوں گی ان کو پسند اسی لیے تو واقعہ کھڑا کیا تھا وہ اسی لیے کھڑا کیا تھا مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ بدل تو لا الہ الا اللہ کا مظہر تھا خدا کیسے کرتے ہیں کہ خدا کیسی قدرت والے ہیں اس کا کا میدان لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری اور بات فرما برداری کے بغیر اگر کچھ کرتے ہیں زندگی میں مکے کی وہ سب ہے بدر کے موقع پر کیا نہیں ہوا ہے وہ سب ہے لیکن حضور پاک سن نے پچاس صحابہ پہ جگہ کھڑا کیا تھا یہاں سے کسی قیمت پر سڑکنا نہیں جتنی چاہے خبریں آتی ہے یہاں تک فرمایا اگر میری شہادت کی خبر بھی تمہارے کان میں پہنچائے تو بھی تمہیں یہ جگہ نہیں پوچھ میں اختلاف ہوا وہ تو اس وقت تک کے لیے تھا اب تو یوں ہو گیا اب تو کوئی بات نہیں اتر گئے موقع سے فائدہ اٹھایا خالی کتنے نے اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری محنت کے بنیادی اصولوں میں مردم شناسی اور موقع شناسی یہاں کا جاتا انزل الناس على قد منازلهم لوگوں سے معاملات بتاؤ ان کی حیثیتوں کے اعتبار سے ایک چودھری صاحب ہیں ایک کوئی عہدے دار ہیں ایک اپنی کبھی کے ذمہ دار ہیں عالم دین ہیں مسجد کے امام ہیں ہر ایک کے ساتھ ان کی حیثیت اور موقع شناسی اس موقع پر کیا کرنا اور یہ یوں سمجھ میں نہیں آ جاتا جب تک اس کام کو اپنا کام نہیں بتا میں نکال دیا کرتا ہوں یہ جو ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں ایک وقت میں کتنے جہاز مسجد سے مغرب سے یہاں سے وہاں سے اندر سے باہر سے اور کیسی کیسی سواریاں اور کتنا کتنا سامان دو لائٹیں ہوتی ہے ہری اور ایک لائٹ ہر ایک چاہتا ہے ہری لائٹ سے نکل جائے ایک لائن لگی ہوئی ہے اب وہاں کرے ہیں دیکھتے رہتے ہیں جا جا رہے رہے ہیں ہیں جا رہے ہیں ایک کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں ایک طرف ہو جائیے اب وہ نہیں نہیں میرے پاس تمہیں کب کہہ رہا ہوں تیرے پاس ہے تم ایک طرف ہو جاؤ اسکر کرا لو جب جو کھولا تو اس میں کئی چیزیں ممنوع ملی اس آدمی کو یہ جو افسر کھڑا ہے کیا اس کو علم غیب ہے اس نے اپنی زندگی اس پر کھپائی ہے پڑھائی یہی پڑی ہے ایسو رہا ہے ایسو ہی سیکھا ہے کہ چہروں پر لیتا کیا جب ندی کے کام کو کام بناتے ہیں ندی کے غم کو غم بناتے ہیں محمد سوزم والے جذبے کے ساتھ محمد سلم والی فکروں کے ساتھ جب محمد شرم کے کام کو کرتے ہیں وہاں اور شناسی دیتے ہیں گئے گئے گئے تبدیل ہو گئی آنے جانے کا نام نہیں ہے یہ تو بچوں کو مائیں اپنا کام کرنا ہے آٹا گننا ہے روٹی پکانی ہے کپڑے دھونے ہیں اور کچھ کام ہے ہم انہیں جب کر کریں کسی سنا دو سو جائے گی اسے چھلے میں ڈالا اور دو چار مرتبہ یو ہلایا آیا گیا آیا گیا منا سو گیا کر رہی ہے کہ جماعتیں آئی ہر گئی آئی ہر گئی سو گئے صرف آنے جانے کا نام دعوت نہیں ہے صرف وقت گزاری کا نام دعوت دعوت ایک بے چینی ہے ایک بے قراری ہے آدمی کہیں جاتا ہے کوئی پوچھتا ہے واپسی میں کیا لینا کہ مدینے کی کٹونے مکے کا زمزم یہ اتنا تشکیلوں میں بھی جائیں گے کیا لے کر ایمان کی دعوت محمد شاہم والی تعلیم آپ کے والے امان گھر گھر زندہ ہو جائے اور ان کی زندگی مچھلے ماں ایسی بنے تو ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے ٹارچ تو ایک آدمی نے جلائی ہے پیچھے اس کی روشنی میں جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امت جس گاؤں جس دیہات جس گلی جس محلے جس شہر جس صبح جس ملک ڈسپلین میں رہتا ہو کہ اس کی پرانی دینی اسلام زندگی کی روشنی ہر ایک کو راستہ دکھا رہی ہے یہ کہتے خالی وقت گزارا نہیں اپنے کو دائی بنانا ہے اور دائی تقریروں کا نام دائی نہیں امت کے لیے ایک دفعہ ماں محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت جی آپ کہتے میرا کام میرا کام آپ کا کام ہے کیا فرمان میرا کام تو راندار رونا ہے میرا کام تو راند کر ہونا ہے جس عورت کے سر سے اس کے ہاں اٹھ گیا ہو سارے ارمان ساری امنگے سارے اور موقع موقع پر یاد کر کے روتی ہے عید کے کپڑے بن رہے ہیں شیر خورما تیار ہو رہا ہے لوگ دائیں بائیں سب سے بچوں چونگیاں پکڑ کے جا رہے ہیں ما تم نہ من آ رہی ہے سے بچی رخصت ہو رہی ہے پیغامات آ رہے ہیں آج تم نہ ہوئی مولا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام تو آج امت امت نہ رہی امت نہ رہی یہ تاجر ہے یہ کاشتکار ہے یہ جوتے بیچتے ہیں یہ گھڑیاں بیچتے ہیں یہی یوں کرنے کے زمینوں کے ٹکڑے ہیرا پیری میں لگے رہتے امت امت نہ رہی اسی لیے مجمے سے جو لے کر جانا ہے وہ سب میں شمال میں جنوب میں اپنے نام کا دستخط نہ کر سک لگاتا ہو جو بہت اونچی تعلیم بہت ساری معلومات اور اس کے تصویریں ہر ایک کے اندر کہ میں سو پچھوں بعد میں ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میری ذمہ داری میں جہاں ہوں میں محمد فکروں کا آپ کے غم کا آپ کے آنسوؤں کا آپ کی نمازوں کا آپ کی دعوت کا آپ کے مجاہدوں کا آپ کے علم کا آپ کی قربانیوں کا نمائندہ ہوں میں ہوں تو محلے میں ہوں تو شہر صوبے اور ملک میں ہوں تو ہمارے اپس میں سفر کر رہا ہوں تو اپنے گھر میں اپنے گھر کے بھی بچوں کے ساتھ ہوں تو میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ کا نمائندہ ہوں یہ سکھ اس کے ساتھ ایسی کے ساتھ مرنا بھی ہے ہتائی جاتی ہے ولا ونا تب اللہ مسلم دعوت دیتے جینا ہے دائی بن کر جینا ہے دعوت والے پرانی کے ساتھ کمانا ہے دعوت والی بے چینی کے ساتھ گھروں کی شادیاں گھروں کی تقریبات اور جب دنیا سے جا رہے ہوں دنیا وسیعت کرتی ہے بیٹے فلانا کارخانہ بیٹا فلانی پارٹی بیٹا گلابی زمین کا ٹکڑا یہ ہماری وشیت یہ ہمارے پاس ابراہیم علی اسلامی ہے کہ ہم کون ہیں قرآن نے ہمارا تعارف کرایا ہے تم ابراہیم مسلم ہے تم ابراہیم بیٹا سما تم اپنے پاس ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے وسا ابراہیم بنی ہی ویا کو ابراہیم بنی ہی یا بنی ان اللہ الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے اور بیٹوں تمہارے لیے خدا نے عہدے خدا نے تمہارے حکومتیں خدا نے لیے زمینوں کے ٹکڑے تمہارے لیے کچرے اور لکھڑے اس کو پسند کیا سو ممسوہ ابراہیم بنی یا بنی یا میرے بیٹو تمہارے لیے تمہارے رب نے پسند کیا ہے میں جا رہا ہوں تمہیں دین دے کے جا رہا ہوں اس دین سے تمہیں مر مٹنا ہے اس کے لیے تمہیں بے چین بے قرار ہونا ہے خود اپنی زندگی دینی بنانی ہے اور دینی بناتے ہوئے اس کی دعوت کے لیے جان و مال کو کھپانا کہ ہم اس محنت میں چل رہے ہوں اس محنت میں اس طرح چل رہے ہوں کہ دنیا کی وسیعتیں کسی کی عہدے ہم نے دیکھا وہاں دلی میں ایک پولیس ماشاء اللہ بہت اچھا وفاظوں کا پابند نظام الدین کی حاضری بہت سنا کہ وہ پتہ چھوڑ رہا تھا تو اس نے کوشش اس کی کہ میرا یہ جو نمبر ہے پولیس کا یہ میرے بیٹے کو مل جائے میراش میں بیٹے کو پولیس کا نمبر دے کے جا رہا ہے محنت کے ذریعے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد اندرون یہ بن جائے زبانی جمع نہیں ابھی میں آپ سے پوچھوں نا کہ اس کام کو کام بناؤ گے تو اتنی زور سے انشاءاللہ کہو گے کہ کوئی اجنبی آدمی سنے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا گیا کہ یعنی نہیں کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ کام کو کام کرتا کون تیار ہے ماشاء اللہ بہت دیر ہو گئی سبحان اللہ چل یہ نہیں ہے کہ وہاں تو دعوت اس طرح آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے اونٹوں کا نہر کر رہے ہیں روایتوں میں سات اونٹ ایسے ملتے ہیں وہ اونٹوں کا تریسٹھ اونٹ ہے ہر ایک کا نہر ہونا ہے اور جب اس کے چھڑا لگتا ہے اور خون کے خبارے اڑتے ہیں اور بہت ڈھیر ہو کے نیچے آتا ہے سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا میں آتا ہے سات اونٹ ایسے تھے ہر ایک دوسرے رہا تھا کہ پہلے میں پھر توں ارے یہ حضر ہوگا خون کے فوارے جان سے جاؤ اس کو نہیں دیکھا کرتے یہ دیکھو چھوڑا ہے کس کے ہاتھ میں منظر کی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے کیا جان ہے وہ کیا جو محمد سب کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے لگ جائے دعوت تو اس طرح رسی بسی تھی اور دعوت ایسی اتری تھی کہ اونٹ میں اونٹ بھی اپنے کو اس طرح قربان کر رہا تاریخ جی جھوٹ پر بیٹھا ہے اگر تشکیل میں چلے ہیں اب داروں سروسنی اراحلی دیگر مجھے گھر واپس نہ لوٹ آئی ہو محنت کرتے رہے کھپتے رہے بچتے رہے شہادت کا جام پی لیا ان کی سواری ان کے گھر کرنے کی کوشش کرے گوڑا اس روپ کو جانے کو تیار ہی نہیں کہ جس سوار کے دل و دماغ میں جس سوار کے دل کے لیے ریشے میں اتری ہوئی تھی اس کا اثر اس کی سواری پر یہ تھا کہ وہ بھی راہے خدا سے کر جانے کو تیار نہیں دعوت دعوت دعوت تقریروں کا نام ہے دعوت ایک بے شہری کا نام ہے ایک بے قراری کا نام ہے اے اللہ یہ مسجد مغرب کے درمیان کی مخلوق تو تیرا کنبا ہے مرنا ہر ایک پہ ہے اگر تجھے نہ پہچانا تجھے نہ مانا لے اپنے پچھلی پر پر بار استفاد نہ کیا انہوں نے اپنی راہ صحیح نہ گا یہ مرتے ہی جہنم میں جائے تو مرنے سے پہلے پہلے ان کو ہدایت دے دے نہ دعا میں دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں مسجد میں کو دیکھتے رہتے ہیں اس نے ہاتھ اٹھائے کہ ہاں اٹھائیے اس نے پھیل لیا ہم نے پھیل لیا فرضوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے اور دعاؤں کا کہ اپنی ذات سے عالم کے آخری کنارے تک کے انسانوں کی نیت کے ساتھ ایک مارا محمد الیاس مانگ تھے اپنی مسجد کا گشت کرو تو بھی اس کی عادت ہو کیا اثرات کے قائم کرنے والے اور معاشر حقیقی کو کی ذات ہے تمہارے ذمہ تو نیت ہے ہم تو مانگتے بھی ہیں تو میں میری بھی میرا بچہ بچ شک مانگنا ہے تو اللہ حسن نے تو نمک کی ضرورت ہو تو بھی اللہ سے کہنے کو کہا ہے مت جائے تو بھی اللہ سے کہنے کو کہا ہے کہ اللہ سے کہنا سیکھو کہ تمہاری یہ دو بنیادیں ہیں تم عورت کھڑے ہو جائیے گلی میں کچے میں شہر میں صبح میں آلم بچے کسی سمت میں اور ایک ہی آواز اللہ اکبر دنیا والوں جو جہاں ہے اور کون سی جیسی شکل ہے وہ چھوٹی ہے صرف اللہ کی بڑی ہے اسی لیے مسلمان کے گھر جو میں سب سے پہلے اس کے کان میں آزاد کہ منہ ابھی تو ہے ابھی تو ماں کو بھی نہیں دیکھا باپ کو بھی نہیں دیکھا جب آپ کھولو گے اور وہ پاکستان نظر آئے گا ہندوستان نظر آئے گا امریکہ آسٹریلیا نظر آئے گا وہ چاند سورج کے گولے نظر آئیں گے وہ دولتوں کے ڈھیر وہ خبردار تیرا پہلا سبق آج دن کے مٹی کے نیچے اس دن بھی اللہ کی بڑائی کے ساتھ جتنی شکلیں سامنے آتی چلی جائے کہنا ہر ایک چھوٹا ہے بڑی ذات اللہ کی ہے اسی کے قبضے کچھ ہے اس کی مشیت اس کے ارادے کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا حق اپنے خالق و مالک کا ہر بندے پر بنتا ہے ہماری یہ ساری محنت یہ محنت کسی کی ہے اب کو پہچانے اللہ کو مانے اور کیسا مانے ایسا جیسا وہ اپنی ذات و صفات ہو وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ وہ مہیا امید ہے اپنی قدرت کے ساتھ وہ آنندمان امید ہے نفا نقصان اسی کے قبضے میں ہے کہیں سے کہیں کسی سے نہیں تم اپنے لیے حالات کی سازگاری چاہتے ہو تم اپنے لیے حالات اچھے چاہتے ہو تم کرے گا اللہ حالات تمہارے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ جتنا تمہارا کھانا کمانا پینا پہننا اوڑھنا سونا جاگنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گا اتنی رحمتوں کی برکتوں کی مددوں کی تائیدوں کی مسلادھار بارشیں ہونے لگے اس اسی لیے قرآن نے کہا اس لیے نا بڑے جتنے بڑے جتنے کالجوں کے الگ مدرسوں کے الگ مسجدوں کے الگ اندر کے الگ باہر کے الگ گھروں کے الگ جوانوں کے الگ تاجروں کے الگ مالداروں کے الگ حکمرانوں کے الگ کہ جتنے جتنے جتنے جتنے جتنے آسمان میں نہیں برسائے ہیں جتنے زمین میں نہیں اگائے کی فیکٹریاں اور کارخانے نہیں لگتے ہیں حضر قرآن کہتا ہے جو میں نے کہا تھا خدا ہمیں پنہ قرآن سے مناسبت نصیب کروا دے اسی لیے قرآن کا مطالبہ ہے سب سے پہلے میں اللہ کا کلام ہوں پھر اس قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں کیا مطلب ہوا قوم آج تین اس کو تباہ کر دیا اللہ نے فارغ ہو گئے فران فارغ ہو گئے قارون تھا زمین میں زیادہ دیا فارغ ہو گئے جس نے حرکت کیا جس نے اسلام کو تک کے پر بٹا دیا بھائیوں کی اسکیم فیل ہو گئی فارغ ہو گئے خدا خدا ہے خدا خدا ہے اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے جس قدرت سے کو قوم سبوت کو پام لوت کو قوم ناڑو کس طرح فیشن کو جس قدرت کے ساتھ ہلاک کیا ہے اور جس قدرت کے ساتھ نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو کامیاب کیا ہے وہ اس کی قدرت ہمیشہ کے لیے ہے جب کہ دنیا میں زندہ جب کہ دنیا میں قارون ہوں گے جنہیں اپنی قومی گھمنڈ ہوگا جنہیں اپنی مارکیٹوں پر قرضہ جو بھاؤ ہم آؤٹ کریں گے جنہیں اس کا غرور ہو قیامت تک کے لیے اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ بھائیوں نے حجت کے کامیاب ہوئے کہ بھائی جو ہے وہ پونے میں بھی گیا اور کے بازار میں نیلام بھی ہو گیا اس لیے خانے سہمت بھی لگا دی اچھے خانے میں بھی گئے اور پھر یہ ہو گیا اللہ بولے دنیا میں بھی اپنی حیثیت بنانے کے لیے اپنے کے اپنی بات منوانے کے لیے دوسروں سے حسد کرے گا شروع میں خدا اسے ایسے چلنے دیں گے جیسے علیہ السلام کے بھائیوں کو چلنے دیا تھا لیکن حضرت اسلام کہ یہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ کہاں پہنچایا ان نہو جو بھی اسٹیشن کا پولی ہو ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ ہو اجیل کا چلانے والا انجن ڈرائیور ہو کارخانے کا مالک ہو اس کا مالک ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات پر اپنے کو لائے گا اتنا سے بچے گا اس کی اللہ مدد کریں گے اس کی اللہ حفاظت کریں گے بڑے حضرت زندگی کے جس شعبے میں وہ مارکیٹوں میں آفسوں میں کارخانوں میں ہوائی جہازوں میں ریلوں میں بسوں میں محلوں میں سڑکوں میں گھریلو زندگی جس زندگی کے جس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی قرآن کہتا ہے کتنا کسی نہ کسی کتنے کا شکار ہو جائیں گے یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے اور یہ بھی لقد من اللہ اللہ نے بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان جتنے بڑے پاپی ہو جتنے بڑے گنہگار ہو جان ہو زمین و آسمان کا خلا بھر دیا ہے زمین کا چپا چپا تمہارے ظلم سے کاپ رہا ہے گھروں میں عورتیں رو رہی ہے معصوموں کے آنسو تھمتے نہیں ہیں لیکن اگر تم سے گرواہ کر لو اپنے کو گنہگار سمجھ کے معافی مانگ لو چالیس صدقہ ہے خدا تمہیں معاف کرے ماں الله معذبهم وهم يسلمون یارے ندی آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو آپ کے پردہ فرما لیں گے اگر یہ ہم سے معافی مانگتے رہیں گے یہ استفار کی کثرت کریں گے یہ نہ رگڑ رگڑ کر توبہ کرتے رہیں گے تب بھی ہم ان کو آزاد نہیں ہے ہم نے ذاتی اور فائدے بیان کیے ہیں قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے قوم آخ قوم سمود فرعون فاروق حضرت کے سلسلان کے بھائی ان کا ان کی ساری بیان کر کے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت تھا اور سر ہمارا فارغ ہو گیا کہ اللہ تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے ہمیشہ رہے گا جو جن بنیادوں پر آئے گا اس کے لیے ہمارا یہ رابطہ ہے یہ نہیں کہ بھائیوں کی اسکیم چل رہی ہے آپ سے بھی دور کر لو ہم بہت سکسیسفل ہاں ٹھیک ہے تم سکسیسفل بات سے دور کر دیا مشر کے بازار میں نیلام ہو گیا اجار کنویں میں ڈال دیا زندہ رہا پوڑیوں کے بھاؤ بکا چلے خان نے بہمت لگائی خانے کی پوٹری دیکھی خدا دیکھ رہا تھا بھائی جو سوچ رہے تھے جو کر رہے تھے اس لیے میرے دوست دنیا والے جس لائن کی جو سوچ سوچتے ہوں کوئی دولتوں کو کوئی زمینوں کو کوئی سونا چاندی کے ٹکڑوں کو کوئی اپنے ان کے کنو کو ہم تمہیں ہمیں تمہیں اس میں اپنی ایک سوچ بنانی ہے محمد کا غم ہمارا غم بن جائے آپ کی سوچ ہماری سوچ بن جائے اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر خدا کی رحمتیں ہیں تائیدیں ہیں برکتیں ہیں جہاں بھی امت اپنی سوچ نبی والی اپنی رحمتیں اور پائے گئے اس کے ساتھ اور جہاں نبی کی مخالفت ہوگی انت سی بہو کتنا اور سی بہو عذاب علی یا تو کسی کتنے کے شکار ہو جائیں گے اور اگر مرنے سے پہلے پہلے آنکھ نہ کھلی توبہ نہ کی وہ میری پہلی کی شروع کلو میں ہدایت کا نور نہ آیا لندے ہو گئے اور گئے تو آپ میں ہزار علی ہے اس لیے کہ خدا کا کسی سے ذاتی رشتہ نہیں ہے اس کے یہاں قوم علاقہ برادری سباد خاندان لمبی ناد چھوٹی ناد تھوڑا رنگ یہ اللہ کے یہاں بنیاد نہیں ہے ہر ایک اللہ کا بندار بندی وہاں کی بنیادیں بندگی ہے وہاں کی بنیادیں صاحب و عبادت و فرما برداری ہے ہر ایک محمد کا امتی ہے وہاں کا فرما برداری ہے کہ پھر اس پر جتنے آواز اللہ لن سل سلنا والذین آمن ہم مدد کریں گے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی حیاتی دنیا یہ امت نبی کے کام کو کام بنا کر پینے والی یہ دنیا کی مددوں کے ساتھ اگر دنیا سے جائے گی تو خدا کی مددوں کے ساتھ یہ سکرات کے منہ میں ہے میں نے کل موت میں پنجہ ڈال دیا ہے سارے بائیں لوگ رو رہے ہیں اور یہ ایمان والا خدا کی کچھ کی روح قبض ہو رہی ہے خدا کی مددوں کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب خدا کی مددوں کے ساتھ یہ پنسراج سے پار ہو رہا ہے خدا کی مددوں کے ساتھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جانا کیا لگن سر انسل یہ پیغمبروں کی مدد ایمان والوں کی مدد کریں گے یہاں بھی اور وہاں بھی جہاں ہو ہو سردی میں ہو گرمی میں ہو بھوک میں ہو پیاس میں ہو صحابہ کی سیرت پڑھو اور اسی لیے سن لو بات مولانا محمد الیاس صاحب نمبر اللہ ادہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام اس محنت میں چلنے والوں میں جب تک حضور پاس والے سن کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعی کی سیرت مبارکہ سامنے رہے گی تو خود ان کی اپنی زندگیاں سوریں گی چک پر ہوگا کام میں جماؤ ہوگا اور کام میں ترقی یہ امت کے مختلف طبقات کی مختلف صلاحیتیں اور استعدادیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اس محنت کو ملے گی لیکن جب یہ نظریں پھیریں گے اور اس کی نظر نبی اور صحابہ کی سیرت سے اپنی منمانیوں اپنی ذہنی اپج اپنی ذہنی اپنی سوچ پر آ جائے گی خود زندگیاں ان کی خطرے میں پڑ جائیں گی کام میں جماؤ نہیں رہے گا اور جب جماؤ نہیں ہوگا تو آگے کی ترقی تو خدا ہی ہے اب یہ ہے جیسے میں نے حل کیا کہ دعوت دعوت صرف تقریروں کا نام نہیں ہے ہاں ہے وہ پورا کر لینے کا نام نہیں ہے یہ پورا مجمع اس مجمع سے اس بے جیوی اس بے فراری اس کی ملا اور ملا ملاحٹ اور اس بے قری کے ساتھ جا رہا ہو اور خدا سے رو رو کے مانگ لو تو ہمیں دعوت کا بہن دے دے تو ہمیں مخلوق کے لیے بیچے محمد رم کی یہ امت جو ان قربانیوں کے نتیجے میں بنے گی زمینوں کے ٹکڑے خریدے جاتے ہیں قربانیوں کے ساتھ کاروبار چلتا ہے قربانیوں کے ساتھ کارخانے لگائے جاتے ہیں قربانیوں کے ساتھ وہ ہمیں قوم نہیں بنائی تھی زمینوں کے ٹکڑے نہیں مار کے تھے کر کے آئے اور مدینے والوں میں لڑائیاں تھی تو آپ نے یہ بھی کہا کہ اوشیو زمین کا یہ ٹکڑا تم لے لو اور خدرے کے تم لے لے لو لڑو مت یہ کپڑے تم لے لو یہ پیسے تم لے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو دلی والے آماز پر جوڑا تھا سب نے اکبل کے فضائل بیان کیے کل اولا کے فضائل بیان کیے تھے بنیاد مرسوخ جیسے چیزاں چلائی ہوئی دیوار ہو اس طرح سانا بسانا کھڑے ہونے کو بتایا تھا گھر سے چل کر مسجد تک آنے کے ہر قدم کہا دے گا یہ ایسا بتایا تھا ایسا بتایا تھا کہ ساری لڑائیاں اور سارے جھگڑے اور دلوں کی ساری قدورتیں ختم ہو کر ماں بھائیوں کی طرح بن گئے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج دنیا آج دنیا پورے بھائی چارے کی پیاسی ہے ہر ایک چاہتا ہے زندہ ہو بہت زندہ ہو ایک دوسرے کا حق پہچانا جائے ہم خدا کی پسند یہ دولتوں سے یہ حکومتوں سے یہ زمینوں کے ٹکڑوں اور سونا چاندی کے ٹکڑوں سے اس سے دل نہیں جڑا کر کے دل جڑتے ہیں سنبھالے اس لیے ہمارے یہاں ایک مسجد سے جڑے مسجد وار جماعت مسجد اور اسی لیے مسجد وار جماعت کا کیا مسئلہ پندرہ آدمی بیٹھ گئے بھائی کل کیا ہوا آج کیا ہونا ہو گیا ہاں ہو گیا کل گئے آ گئے آ گئے آج جاؤ گے جائیں گے جمع کرو مسجد وار جمن سے سمجھو یہ مسجد وار جماعت کے لوگ کیسے ہوں مسجد الشالت تقوام اول یوم حقوان کپو مفی فی رجال یحبون ان یتطہروا اللہ یحب المتطہرین پیارے نبی یہ رار ہے آپ کے قیام کی جس کی بنیادیں پہلے دن سے تقوی پر ہے اور کیوں اس مسجد میں ٹھہرنا ہے کہ یعنی جان اس میں آدمی ہیں آدمی تو حج نہیں اس مسجد کے آدمیوں کی کے لیے ہے کہ یہ علما سے یا اور پتا میں کیا فرق ہے جو قیمت چکانی پڑے اپنی اندر کی طہارت کے لیے دلوں کی پارٹی کے لیے کے لیے عقیدے کی پارٹی کے لیے عبادات کی پارٹی کے لیے ماں کے لیے کمائیوں کی پارٹی کے لیے یہ مسجد کی جماعت اس کے ہر فرد کا اندر کا کہ جو قیمت چکانی پڑے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں مسجد کی جماعت ہو ایمان کے اعتبار سے ہر روز ایمان میں ترقی کر رہا ہو نشانے پر صحابہ ہوں کما تمام نشانے پر محمد علیہ وسلم کی نماز ہو نشانے پر محمد سموادہ علم ہو یہ مسجد کی جماعت سب کے لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہوں جیسے محمد صلی اللہ آپ اپنے ساتھیوں میں ایسے گل مل کے رہتے کہ باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا تمہارے میں محمد کون ہے کوئی جان نہیں سب کے ساتھ گھر والوں میں جاتے ہیں تو گھر والے ہر بار سال آتی ہیں کہ جیسے گھر میں آتے ہیں تو گھر کا ایک فرد بن کر سرا پالو خاتم الانبیاء رحمت اللہ عالمین رب العالمین کیا شان ہے جس کو آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا ہے وہ اپنے گھر والوں یہ مسجد کی جماعت کا مطلب اتنا نہیں ہے سویرے کے نام سے رات کو دو بجا دیے گھر والوں کو شکایت ہوئی رہے ہیں آپ کل ندی حق کا ہر حق والے کو اس کا حق دو تعلیم کے وقت میں تعلیم کو حق دو نماز کو حق دو خدا کی نقل و حرکت میں اور چلوں میں اس کو ہر گھروں کو ڈالو تو ماں باپ اور بیوی بچوں کو ان کا حق دو قرآن قرآن ہے رہبری کرتا ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے مجھے اللہ کی کتاب مانو مجھے پڑھو صحیح پڑھو ورنہ ہینڈ کی لین اور سین اب ہے اور وہ اس ہوئے عصمت عمری پروردگار میرا دین بنا لے جو میری زندگی کی بنیاد ہے اور میری عصمت ہے وہ پہلا میری دنیا بنا دے جس میں میری روٹی روزی ہے اب اس سین کی جگہ اگر سانس پڑ گیا اللہ میری دنیا ایسی اچھی بنا دے جس میں خوب گناہ کروں قرآن پڑھو اور قرآن صحیح پڑھو پیغام سمجھو اور یہ پرانی زندگی اگر تم قرآن کے لگے اور ایک ایک فرد امت اس نمونے پر آ گیا اللہ کی قسم ابھی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے جب تک کہ قرآن کے پیغام کو دنیا کی چار سمتوں کے ہر فرد بشر تک نہ پہنچا ہماری تو ذمہ داری ہے سرے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بدر بدر لا الہ الا اللہ کا مظہر حضرت محمد الرسول اللہ کا مظہر اللہ کے سائے خیر دے علماء کرام کو جس طرح صحابہ کرام علماء کی شان کو باقی رکھتے ہوئے اس عہد کے واقعے اس سے اچھا گرائے اس کا اترانا کتنے صحابہ کا زخمی ہو جانا حضور کے ساتھ کا جو کچھ ہونا مدینے کے گھر گھر میں سو اور مدینے کے ہر گھر میں سب مان اس کو اتنا واضح اور کتنے ساری کا خلاصہ دے دیا ہمیں بھی ہو تم جس زمانے میں ہو زندگی کے جس شعبے میں ہو تمہاری جو کچھ حیثیتیں ہیں لیکن یاد رکھنا تمہارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری اور بات و فرما بداری ہے کسی نہ کسی جگہ جھٹکا کھا جاؤ گے اور ایسا جھٹکا کہ دنیا ساری مل کر امت ساری مل کر پھر اس کا تدارک نہیں کر سکے جیسے عہد کے ستر شہدا جیسے عہد کے میں عمیر کی شہادت جیسے محمد شراسن کے چٹا کے کلیجے کا چبایا جانا حد کے بعد امت کی کتنی جانیں کتنا مال کتنا علم جتنی مسجدیں جتنے مدرسے جتنے اجتماع جتنی جماعتیں سب کچھ ہو چکا امت ہم صاحب عبد المطلیف کا بدل کہاں سے لائے گی مسلم عمیر امیر جیسا کہاں سے لائے گی تو یہ واقعات ہماری رہبری کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقصان ذلت بنانا بگاڑنا زندگی موت ایک اکیلے اللہ کے قدرے قدرت میں ہے آپ کا اس کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آباد ہے وہ ساری زندگی ساری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں آ جائے اس کو سمندر کو پوجے بند کر دیا کہ ہر ایک اپنی مسجد کی جماعت وہ افسر ہے تو وہ تاجر ہے تو وہ کروڑ پتی ہے تو اور کے چاروں پر جس کی جو مسجد پڑتی ہے وہ اپنی مسجد سے جڑ جائے اور اس مسجد میں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اس طرح آپ کی مسجد سارے عالم کی مسجدوں کے لیے نمونہ اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ اگر ہمیں مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائیں وہ ایمان کی مجلسیں وہ جنت دوزخ کے تصویریں وہ اور آزاد کے تصویریں وہ پرانی وادی وعیدیں وہ تعلیم کے حلقے ذکر کے حلقے آنے سے لگانا ان کی تعلیم و تربیت انہیں گاڑی بنا کر ان کی پاؤں علاقوں میں بھیجنا جو مسجد نبی میں ہوا کرتا تھا اگر ہماری مسجدیں سو فیصد مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے آج بھی ہماری مسجد والوں کے ساتھ اللہ وہی مدد ہے جو ان کے ساتھ اور مثال دے کر کے مانا رحمۃ اللہ علیہ جیسے ریڈیو میں اسٹیشنوں کے نمبر ہوتے ہیں مکے کی سننی ہے ریاض کی سننی ہے مدینہ پاک کی سننی ہے اور کسی جگہ اس کے نمبر لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو کانٹا ہے ایک بال کے برابر اگر آگے پیچھے بگ رہے کہیں کی کہیں کی سننا کہیں کی چاہ رہے ہیں ہاری کہیں اب اس نمبر کے پر صحیح سوئی کے لگنے پر جہاز میں ہو تو وہاں سن لو سڑک پہ چلنے ہو تو وہاں سن لو جنگل میں سن لو گھر کے کونے میں ہو تو وہاں سن لو کہ جس طرح اس کے نمبر ملنے پر ہم نے جہاں کہ جب مسجدیں سو فیصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مسجد کے نمونے پر آ جائیں گی جماعتیں آ رہی ہے جماعتیں جا رہی ہے ایمان کے مذاکرے ہو رہے ہیں ایمان کی تقریریں آتے ہو رہی ہے ایمان کو بول رہے ہیں ایمان کو سن رہے ہیں ایمان کی دعوت ہے تعلیم کے حلقے لگا رہے ہیں اللہ کے فکر میں رقب السان ہے اور وہ ذکر وہ ذکر گننے والا نہیں وہ ذکر ایسا اللہ کی کا استحدار اللہ علیم ہے اللہ بشیر ہے اللہ ہے اللہ حبیر ہے کوئی جانے نہ جانے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی سنے نہ سنے میرا اللہ علیم ہے بشیر ہے یہ ذکر اس طرح آیا تھا بکریاں چلانے والے سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ دے دے اس نے کہا جی میں تو رکھے وال ہوں میری ملک نہیں ہے ارے کہہ کہہ بھی دینا بھی دینا مر گئی بھاگ گئی پھر یہ پھاڑ کھائی اس پر اتنی بڑی سند اس کے پاس تھی کتنا بڑا نہ بڑا آدمی تھا بکریوں کا چڑھانے والا وہ یوں کہتا ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دوں گا ہم جائیں گے کہ یہ مچھلی نبی والا عمل ہے مچھلی والا جمع وہ کاروبار میں ہوں مارکیٹوں میں ہوں دفتروں میں ہوں آفسوں میں ہوں گھروں کی شادیوں تقریبات میں ہوں کسی کو پتا چلے نہ چلے تم نے یہ مال کہاں لگایا تمہاری سواری کی ضرورت تھوڑے پیسوں میں پوری ہو سکتی تھی تم نے یہ لاکھوں جو سواری پہ لگائے تم نے سب لگائے اور تم نے جو کپڑوں پہ لگائے تم خدا کو کیا جواب دو کوئی پوچھے نہ پوچھے اللہ پوچھیں گے اس لیے صحابہ کو ٹھنڈا پانی پینے پڑا جملے اللہ کے رسول یہ پانی پینے اس پر بھی پوچھا جائے گا ہاں اس پر بھی پوچھا جائے گا شوق پورے ہو رہے ہیں کھانوں کے شوق پورے ہو رہے ہیں گھومنے پھرنے کے ہو رہے ہیں اور کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے مکانوں بڑیوں کے خدا پوچھے گا یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھو پتا چلے گا حضرت کے ملفوظات میں ہے مسلمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کا تو وقت صلی محمد اللہ علیہ وسلم والی محنت کے علاوہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں اور وہ محنت ایسی کرے گا ایسی کرے گا کہ پھر تو اس کا کھانا کھانا بھی دعوت بنے گا اس کی دکھے گی اس کے گھر کے لڑکی کی رخصتی دعوت بنے گی کہ ہر ایک کو اس پر ہو جائے اب تو ہمارا حال وہ بیچاری ایک امت ڈھولی بھالی ہم کون ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم جو اپنے آپ کو کرنے والے محنت میں چلنے والے اور دنیا والوں کی انگلیاں ہمارے یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں ہم اپنی جان و مال کی تکلیف دیکھیں ایمان بنانے پر تعلق اللہ پیدا کرنے پر اپنی حاصلت کے لیے تنہائی میں رونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پر خدا کی مخلوق پر ترس کھانے پر جو نبی کی ان قربانیوں کے بعد بنی تھی اس کے لیے کہاں لوگوں کا کلمہ ہاتھ سے جا رہا ہے کہاں زمینیں مسجدوں کو ترس رہی ہے یہ بندر علاقے کہتا ہوں کہ اللہ حضرت والوں نے حضرت کی تسلیم کو جنگل بیابان میں ڈالا اور بچوں کو ڈلوایا اپنا گھر بنوایا اور ساری دنیا کا قلعہ بنایا یہ کر کے خدا فارغ نہیں ہو گئے ہیں جو ابراہیمی بنیادوں پر جو مشورات حاضر کی بنیادوں پر امت کے جو بچے اس اپنی جان و مال کو کھپائیں گے خدا ان کے ہاتھوں ویران دلوں دلوں میں ہدایت کا نور ویران جگہوں میں مسجدیں جہاں مقصد نہیں ہے جہاں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا خدا ایسی جماعتوں کے ہاتھوں جنگل کو منگل بنائیں گے اس لیے مسئلہ سے چلا دے لینے سال پورا کر لینے سال سات مہینے لگا کتنا مسئلہ جب تک اس کام کو اپنا کام نہیں بناتے اور اس کے لیے خدا کے بھکاریوں کی طرح خدا بے نیا خدا بے نیال ہے اسے پرواہ نہیں ہے نبی کا بیٹا کے گھر میں ہے نبی سمجھا رہے ہیں یا بنیر سمانا بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ صاحب بلن اقبال اجے جیسے آج کل کے یہ یا بہت فارورڈ جا رہی ہے یہ بھی ایسے کی جیسی دنیا میرے سے پہلے آیا ہوں دنیا میں اب آپ سمجھ ان بنیادوں پر آنا ہے اور یہ بنیادیں تو ہمارے لیے پہلے دن سے تھی ہم نے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امت کا ہر فرد چوراہے کا سپاہی کوئی نہ کوئی ہاتھ دو پہ دو لیکن وردی کہنی ہے اس کے اشارے پہ اچھے اچھے رک جاتے اور اس کے اشارے پر دنیا حرکت میں آتی ہے جب امت کے ہر طبقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی آپ کی والی دعوت کی آپ کی والی محنت کی آپ کے والے مجاہدوں کی آپ کے والی دعاؤں کی آپ کی والی نمازوں کی وردی پہن لے گی خدا اس کے اشاروں پر اور آنے پر عالم کی نقل و حرکت کو بدلے گی خدا خدا ہے جیسے جسم اسلام کے بھائیوں کا قصہ ہو کر خدا فارغ نہیں ہو گئے اور میں آج کو تباہ کر کے خدا فارغ نہیں ہو گئے حضرت ابراہیم اسلام سے گھر بنوا کر فارغ نہیں ہو گئے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے دعا مربنا وبعثیہم رسولا من انفسہم یتلو علی قبل ذکیہم ویعلمہم الکتاب والحکم میں نے تو تیرے نام پر تیرے کام کے لیے اپنے ایک خاندان کو قربان کیا ہے چھوٹی قربانی حضرت سارا اور اسحاق علیہ السلام اور بڑی قربانی حضرت اسماعیل حضر علی اسلام کے اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چھوٹی قربانیوں پر سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں اور بڑی قربانی حضرت اسماعیل حاضر ابراہیم علیہ السلام والی سے تمام نبیوں کے سردار دعا مانگی تھی اللہ یہ دو خاندان قربان کیے ہیں ایک ایسا پیغمبر برحق کہ جس کی پوری امت پوری امت جان اپنی مال اپنا صلاحیتیں اپنی ان کے چوٹے ان کے بڑے ان کے مرد ان کی عورتیں ان کے عوام ان کے خواص ایک محمد مالک بات کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے پوری ایک امت بن جائے اسی لیے ہماری ذمہ داری صرف اپنی راتوں کی اپنے گھروں کی نہیں ہم ذمہ دار ہیں نبی کی نیابت میں پورے عالم کے شروع کریں گے اپنی ذات سے اپنے گھر سے اپنے محلے سے اپنی مسجد صبح ملک سے اور عالم کی نیت کے ساتھ کریں گے اس کے لیے خدا ہمیں قبول فرما لے اس لیے کہ میں کہہ رہا تھا اللہ بہت بے نیاز ہیں نبی بھی کون تمہیں سانی کہا گیا جنہیں اول لہن پیغمبروں میں سے کہا گیا ہم کی پوری نوح قرآن میں اس گھر کا بیٹا ندی کو دیکھ رہا ہے ساری چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے اسی لیے شیخ سادی رحمت اللہ پیسرے نو پیسرے نو بن دن گم وہ بیٹا نبی کا ہے لیکن دوستیاں برا سے ہوئی اسی لیے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو پہچان نہ ہو تو یہ دیکھو اس کی اٹھک کہ خربوزہ بھی خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے یہ اگر تعلیم والوں میں فکر والوں میں اللہ سے تعلق رکھنے والوں نے آخرت کے لیے تنہائیوں میں رونے والوں نے محمد کی امت پر آنسو بہانے والوں نے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے خدا اس سے رنگ چڑھائے گا وہ کہاوت ہے گاٹے گاٹے گویا گویا بن جاتا ہے یوں کہ ایسے کہتے کہتے خدا کریا بنائیں گے اللہ کی بڑائی کو بولو اللہ کی بڑائی کو سنو اللہ کے حضانوں کی شدت کو بولو نبی والی زندگی کو بولو اس پر چلو خدا کرے اگر اس نیت سے چلتے ہیں کہ خدا مجھے نبی ہے خدا پوری امت کو نبی کے نمونے پر لے آئے ساری امت کی کا فکر اس کی سوچ اس کا غم و فکر محمد بن جائے اگر اس کی نیت کر کے چلتے ہیں اگر بھی میسر نہ ہوا اور اس طرح مر گئے تو جیسے آرام باندھ کر گھر سے چلا بغیر بیت اللہ کے دیکھے راستے ہی میں مر گیا اللہ کے کار نبی سرکم کا ہے اور صحیح حدیث ہے خدا اس کو حاجی بنا کے اٹھائی اگر ہم نے ندی کے غم کو غم بنانے نہ نفہم بنانے ندی کی طرف اور قراری کو بنانے کا چیز اٹھایا اگر شمہ بھی نہ ملا خدا ہمیں اپنے ندی کے سائے میں کھڑا کر مسئلہ چلے تو بہت لگا دیے اور چیزوں کی اب تو زندگیوں کا مسئلہ ہے ایک مجموعہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے سارے پاکستان کی آبادی کتنی ہے بات یہ جو مجمع ہے یہ مجمع اس سے پہلے اجتماع ہوا کاٹے میں نمک کتنا ہے تم تو بہت مجموع بہت مجمع کہاں ہے پاکستان کی آبادی تو دیکھو اس کے مقابلے میں کیا ہے لیکن وہ پہ جو پہلے گئے پہلے قیمت اب جتنے ہیں سارے شم کو لے کر اس کے چینیوں کے قراری کو لے کر اس کی نیتیں اس کے عزم و ارادے کے ساتھ جاتے ہیں تو خدا خدا ہے وہ تو اپنی قدرت سے انہیں کو قبول فرما کر ان پر رکھنی گئے مددوں کو اتار کر قوموں کی قومیں علاقے کے علاقے ملک میں خدا ہدایت کی ہوائیں چلائیں اب میری وہ پہلی بات یاد کر لو تمام بشریت کی ہدایت ہدایت کسے کہتے ہیں اس کو آج کر چکا ملے گی ان سن ندی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہم چار مہینے لگا کے لوگوں کو ہدایت دے دیں گے دے دیں گے وہاں تو ندی کو کہتے ہدایت تو صرف اللہ کے ہاں لیکن وہ ہدایت کر دیتے ہیں وہ دیا نہ جو اپنے کو کھپائے گا جو اپنے کو بچائے گا جو اپنے کو تھکائے گا جو جان اپنی اپنا صلاحیتیں اپنی دنیا والوں سے جھولی کونے کا متمنی نہ ہو سمت اللہ کے لیے اپنی جھولی میں ہدایت کا نور آ جائے اس کے لیے اللہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ وعدہ کرا بھی نہیں کرتے ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور ہم ان کی جھولیاں ہدایت سے پڑ سب کی مشترکہ ضرورت ہدایت خدا کے یہاں سے ملے گی اور ہدایت محنت پر کون سی محنت کھیتی کی محنت الگ ہے تجارت کی محنت الگ ہے حکومت کی محنت الگ ہے ملکوں کے چلانے کی محنت الگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت وہ ہدایت کی محنت ہے وہ کی محنت کو محنت بنائیں گے جیسے میں کہا کرتا ہوں دنیا کے کوئی باغ لگا لے انگور کا سنترے کا موسمی کا انار کا آم کا جو بولے گیہوں بولے چاول بولے چنے بولے سب کی سب کی آپ پاسی ایک سادے پانی سے یہ نہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں پیٹرول کے کنویں ہیں تو وہ اپنے کھیتوں کو پیٹرول پلائیں گے وہ سادہ پانی سنترے آئیں گے انار آئیں گے یوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والی سادہ اور محنت جب اس محنت کو آپ آپ کے والے جذبے آپ کی والی نیت آپ کے والے بڑے والے فکر آپ کے والے آنسو آپ کی والی دعاؤں جب ان کے ساتھ محمد ہم کی محنت کو کریں گے دنیا کے جس کونے میں کریں گے غریب سے غریب آدمی بھی اگر اپنے کھیت میں انگور کی بیلیں لگا اور سادہ پانی پلاتا ہے خدا یہ نہیں دیکھیں گے تو بہت غریب ہے اس نے پانی دیا خدا اس کے یہاں بیلوں پر انگور لائیں جو بھی نبی کے کام کو کام بنائے گا نبی والے جذبے کے ساتھ نبی والی نیت کے ساتھ نبی والے غم و اندوز کے ساتھ اسی محنت پر سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو ہدایت دیں گے پھر یہ جتنی اپنی نقل و حرکت بڑھائے گا جیسے سورج جب کلو ہوتا ہے وہ شمس مستف مستقل رہا اس کو ایک پٹی دی گئی ہے طلوع گرو کی جب شروع میں یہ اس کی اپنی ذات اس کا پیلا پن دور ہوتا ہے اس کی سرخی دور ہوتی ہے یہ روشن ہوتا ہے ان اپنی مسلسل رفتار پر دائیں بائیں کو آگے پیچھے کو اوپر نیچے کو یہاں تک کہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور پھر اس کا اپنا نور اتنا بڑھتا ہے کہ کسی اچھے کی ہمت نہیں ہوتی تو جب نبی کے کام کو کام بنائیں گے وہ میری بات وہ تمام نہیں ہے جب مجمے میں دیکھے چینی جب میں بے قراری جب میں دل ملا ہے تو مل رہا جب پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ محنت کریں گے خدا سب سے پہلے ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھرے پھر ہماری دیہاتوں گاؤں گلیوں کوچوں شہروں ملکوں اعتبار بار جب محنت کے میدان قائم کرنے کے اعتبار سے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ روشنی پھیل دی جاتی ہے جب دنیا ساری میں جماعتیں پھیل جائیں گی اور محمد کے کام کو کام بناتی ہوئی دنیا والوں کی بہت دنیا والے اہلیہ ہاں۔ دنیا داروں تمہارے پاس نہیں چاہیے ہمیں تمہارے عہدے نہیں چاہیے ہمیں تمہاری حکومتیں نہیں چاہیے ہمیں زمینوں کے ٹکڑے نہیں چاہیے ہمیں یہ دولت کے ٹکڑے اللہ کا ہر بندار بندی ادھر اگر دنیا سے جائے کلمہ پڑتا ہوا جائے اللہ سے جائے ہم تو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا لیں جیسے صحابہ کے لوگوں نے پوچھا تھا کیوں آئے ہو دو باتیں کہی ہند نما ہمامنا اللہ ہم تو اپنی آخرت ہمارے یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں صحابہ کی کی بات میں میری تمہاری رہبری نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر اس کا چلا لگوا دوں اس کو سال میں بھیج دوں اس کو ملکوں میں بھیج دوں اس کو نمازی بنا دوں اپنا بھی کچھ ہو رہا ہے اپنا بھی کچھ ہو رہا ہے اتنے سالوں سے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی ہم لوگ کتنا بنا نبی سے کتنی محمد بنی کہ اپنی فکر محنت میں اپنی قربانی میں اپنی صفات میں اپنے تعلق اللہ میں اضافے کے ساتھ سارے عالم کا اپنے کو ذمہ دار سمجھنا اور اس کی نیت کے ساتھ کرنا ہماری ذمہ داری کہ اب جتنا کریں گے جیسے سورج روشن ہوتا ہے اس لیے صحابی بات ہماری رہبری کہ جو اس راستے میں چلے وہ اپنی اصلاح کی نیت سے اپنا ایمان اپنی نماز اپنا دین سیکھنا ہے اپنے میں اللہ کا جان پیدا کرنا ہے اپنے افراد کو سنوارنا ہے اللہ کو نیتوں تو صرف اور اس محنت پر امت کے ہر تک آ اس کے لیے اللہ کا ہم آئے نہیں بھیجے گئے ہیں کیوں ہم نبی کے نمائندے ہیں ہم نبی کے وارث ہیں ہمارے نبی عالمی نبی ہیں ہم پورے عالم کے نبی کی نیابت میں جن میں آج اس ملک میں کل اس ملک میں ہماری تو جان ہمارا مال ہماری شکریہ ہدایت ہدایت نور ہے اللہ کے یہاں سے ملتا ہے محنت پر ملتا ہے محنت جتنی نبوت کی محنت کے مشاغر اور قریب ہوگی اتنی ہدایت آئے گی اگر ہدایت آئے گی تو جیسے سورج سے دنیا روشن امت کے دلوں کی ہدایت کا اثر اس کے کاروبار پر اس کے پر اس کے رہن سہن پر اور بڑھتے بڑھتے بڑھتے ارے اس کے جانوروں پر پڑے گی اس کے اعتراض بھائی ہوں گے جب اثرات قائم ہوں گے دنیا جنت نشان بنے گی یہ سارے جگڑے ساری اور ساری دشمنیاں اور ساری سر چھٹے محبتوں سے مبتوں سے پیار سے بدل جائیں گی اور خدا کی رحمتوں کو جیسے وہ کرین کھینچ کر گاڑیوں کو لاتی ہے یہ محنت اس محنت کے آماد اس کی راہ میں جانے کے یہاں سے رحمتوں کے آسمان سے کھینچ کر زمینوں پر سبب اور دریا بنے کسی کو کہا ہے امت دریا ہے عالم کی ہدایت کا امت کا ہر فرض دریا ہے عالم کی ہدایت کا اگر ہماری صلاحیتیں دنیا کو لوہے کا سامان پلاسٹک کا بنا دیا ہم نے یہ ٹیکنالوجی ان کو دی ہم نے یہ ٹیکنالوجی ان کو دیا کیا کمال کر ہمارا تو ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہر ایک ہدایت پر آ جائے اس کی ذمہ داری اور اس کی نیابت کے لیے اس کی جان مالک خدا اس کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے تمہیں بھی قبول فرمائے پوری امت پہلے نیت کرو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اس کا بڑا مسئلہ مطلب اتنی دور سے کہا تھا شاء اللہ دعوت تقریروں کا نام نہیں میری وہ بات یاد رکھنا جانا ہے بے بے چینی قراری لے کر جانا ہے خدا کے سامنے کے جانا ہے اپنے کو قبول کر کے جانا ہے تو ان شاء اللہ اس بے چینی کے ساتھ جائیں اور اس کا عملی ثبوت ساری تو بہت ہے اس کا عملی ثبوت کھڑے ہوئی کہتا سات مہینے اور میں نے کہتا سال اور میں نے کہتا تین چلے میں گھروں پہ کفن باندھ لو سڑوں پہ کفن باندھ لو خدا کی نقل و حرکت کے آ جاؤ زمینوں کے چاول بن جاؤ یہاں خدا کا دین دنیا میں چمکے گا یہ ہمارے درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفصیل قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد قریب آ رہا ہے بلندی بے اپنا نصیب آ رہا ہے W W W dot this Quran dot com